حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی مہر مقرر نہیں کیا اور اس سے جمع بھی نہیں کیا کہ مر گیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو اس جیسی دوسری عورتوں کی طرح مہر ملے گا نہ کم نہ زیادہ اسے عدت وفات بھی گزارنی ہوگی اور اسے وراثت بھی ملے گی اتنے میں حضرت معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک عورت بروا بن تباشق کے بارے میں آپ کے فیصلے جیسا فیصلہ فرمایا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چوون